چھ طرح کے گناہوں پر استغفار حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دعا یہ تھی اللهم اغفر لي ما امت و تعمدت وما تو وما الت وما جهلت وما تعمدت دعا کا ترجمہ اے اللہ میرے لیے بخش دیجئے ان گناہوں کو جو مجھ سے غلطی سے سرزد ہوئے اور ان گناہوں کو جو قصد سرزد ہوئے اور ان گناہوں کو جن کو میں نے چھپ کر کیا اور ان گناہوں کو جن کو میں نے ظاہر کر کے کیا اور ان گناہوں کو جو میں نے لا علمی میں کیے ہیں اور ان گناہوں کو جن کو میں نے جان کر کیا ہے عن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ قال كان عامة دعاء نبی صلی الله علیہ وسلم لي إلى آخره